ابو معاویہ نے احمد سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت خبا بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے تو اس کے وعدے کے مطابق ہمارا اجر اللہ پر واجب ہو گیا ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے انہوں نے دنیا میں اپنے اجر میں سے کچھ نہیں لیا ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اہد کے دن شہید ہوئے تو ان کے لیے ایک دھاری دار چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی جس میں ان کو کفن دیا جاتا جب ہم اس کو ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں باہر نکل جاتے اور جب ہم اسے ان کے پیروں پر رکھتے تو سر نکل جاتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ان کے سر والے حصے پر ڈال دو اور پاؤں پر کچھ ازخیر گھاس ڈال دو اور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے پھل پک چکا ہے اور وہ اس کو چن رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستہتر